دیکھو ایک بات میری سمجھ میں آئی ابو بکر جو تھے وہ رسول اللہ کے صدیق یاد تھے صدیق صدیق کا لٹرل ٹرانزیکشن تو کچھ اور ہے لیکن کا جو سینس ہے وہ ہے کلوز فرینڈ رسول اللہ کے کلوز فرینڈ کلوز فرینڈ کس کو کہا جاتا ہے کلوز فرینڈ وہ ہے جس سے آدمی آپ کی ہر بات کر سکے یعنی جس سے آدمی وداؤٹ ریزرویشن ڈسکس کر سکے وہ اس کا صدیق ہے وہ اس کا کلوز فرینڈ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو ابو بک کے فضیلت وہ صدیق تھے تو کی فضیلت ان کو بعد درجہ ہے کہ رسول کے بعد ان کا درجہ صدیق ہے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پرنسپل کی بات ہے ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہر انسان کا ایک صدیق ہونا چاہیے انہیں یعنی ایک لا آف نیچر ہے کہ ہر آدمی کا صدیق ہونا چاہیے یعنی ایسا کلوز فرینڈ جسے آدمی ود آؤٹ اینی ریزرویشن سب بات کر سکے ایسا کلوز فرینڈ تو میرا تجربہ ہے بھائی کچھ لوگوں کو پایا ہے جو بہت ہی یعنی اردو کہتے کہتے اپنے کو لیے دیے رہنا کھل کر نہ بولنا کسی سے اوپن ڈسکشن نہ کرنا ایسے لوگ میں نے دیکھے ایسے لوگوں کو ہمیشہ میں نے پایا کہ وہ ٹینشن میں رہتے ٹینشن ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور صحیح معنوں میں پوزیٹو تھنکنگ کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہائی تھنکنگ بھی ان کے اندر پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتی سب ہوتا ہے تو صدیق جو ہے وہ آدمی کے ایک نیچرل نیڈ ہے یعنی فطری ضرورت کیونکہ ہر آدمی کے دل میں طرح طرح کی بات رہتی ہے ایک طوفان رہتا ہے ہر آدمی کے دل میں ایک طوفان رہتا ہے چاہے وہ ایک کامن آدمی ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو اس طوفان کو کوئی ہو اس کا کلوز فرینڈ جس سے وہ ایکسچینج کر سکے تو وہ وہ, ہلکا ہو جاتا ہے تو صدیق کا مطلب ہے ایسا آدمی جو جس سے اپنی اپنی بہت ہی دل والی بات کو ایکسچینج کر کے اپنا دل ہلکا کر لے ہلکا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا ٹینشن اسٹریس بیماری یہ سب ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیق ایک فضیلت ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص کو حاصل ہوئی ایک ہی شخص کو مانتے ہیں صدیق ابو بکر کو بس وہ کیونکہ اس کو لا آف نیچر کے تحت نہیں لیتے اس وجہ سے کسی اور کو سوچتے بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صرف خدا کا درجہ ہے اس کو کوئی کلوز فرینڈ نہیں چاہیے صرف ایکسچینج کرے صرف یہ خدا کا درجہ ہے کہ اس کو کوئی ایسا کلوز فرینڈ نہیں چاہیے جس سے ایکسچینج کر کے وہ اپنا دل ہلکا ہلکا کرے وہ اس سے اوپر ہے لیکن انسان کو چاہیے انسان کو چاہیے تو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت کی بات نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جس کا ایک شخص تھا وہ وہی صدیق تھا آپ کوئی صدیق نہیں ہو ہر آدمی کا صدیق ہونا چاہیے یہ آدمی کے یعنی جو نیچر ہے آدمی کا جو اس کی جو فطرت ہے اس کی مانگ ہے اس کی مانگ ہے اور اس کا ایک اور فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ ڈسکشن کا ٹاپک صرف علمی ہی نہیں ہونا چاہیے علمی ٹاپک وہ ہے جو ہم سے باہر ہوتا ہے جنرلی لوگ ڈسکسن کرتے ہیں علمی topic political topic economic topic اس طرح چیزوں پر ڈسکشن کرتے ہیں ڈسکشن چاہیے ذاتی تھنکنگ پر بھی ہماری ایک رائے ہے ہم نے ایک بات سوچ رہے ہیں ایک آئیڈیا میں ہم جی رہے ہیں تو اگر ہمارا کوئی صدیق ہو ہمارا کوئی کلوز فرینڈ ہو تو وہ آپس میں بات چیت کرتے کرتے وہ ہم کو جان لے گا ہم اس کو جان لیں گے تو وہ صحیح میں ہمارا انٹلیکچل پارٹنر بن جائے گا اگر اپنے صدیق کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ٹریننگ ہوتی رہتی ٹریننگ ہم اس کو جانتے ہیں وہ ہم کو جانتا ہے تو جن موضوعات پر ہم ہر ایک سے اوپن ڈسکشن نہیں کر سکتے اس سے ہم کر سکتے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اوپن ڈسکشن سے آئیڈیاز زیادہ کلیئر ہوتے ہیں اور نئے نئے پارٹی کھلتے ہیں جس میں اکثر کہا کرتا ہوں میں باقی کاشی پہ بھی کہ جب دو پتھر ٹکراتے ہیں تو ایک تھرٹی ریبرج کرتی ہے اسپارکنگ تو ایسی دو آدمی جب ٹکرائے تو ایک تھرٹی ریبرج کرے گی اور ریاض جو زیادہ کلیئر ہوں گے نئے ریاض پر کھلیں گے تو لوگ ڈسکس کرتے ہیں صرف جیسے مسئلہ کرتے ہیں کہ how to establish social harmony یہ تو ایکسٹرنل ایشو ہے نا ہمارا تو ہے نہیں how to establish external harmony ایسے کرتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کیسے اس کو الیکشن میں جیتا جیتا ہے وہ اس پہ کرتے ہیں یا اکنامک پرابلم کیسے بھی ہم انکم ٹیکس بچے اس پہ کرتے ہیں وغیرہ یہ ہمارے ایکسٹرنل ایشوز ہیں انٹرنل ایشو نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک کلوز فرینڈ ہو جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے کیونکہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے جب ہر بات ہم کہیں سے کہیں گے تو وہ ٹرسٹ ورتی ہو وہ وردی نہ ہو تو ہم کہیں گے نہیں اس سے یہ بہت ہی زیادہ میں اس کو یعنی لوگ بس کتابیں پڑھتے ہیں اب جسے آج میں ایک عورت کی وہ سن رہا تھا ٹاک بھاستی تھی بات بھاستی تھی ہاں, ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مطلب لائف اسٹائل اپنا بالی ووڈ کی تھی وہ تو خام خام کا کا ہنسنا ہوا کرنا جوک چھوڑنا تو ان لوگوں کو موقع نہیں ہے کہ وہ انٹراسپیکشن کریں وہ سوچے اپنے بارے میں تو جب سوچتے ہیں تو ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں کہ ڈسکس کر کے ہو ہا کرتے کرتے بس ختم ہو جاتے ہیں جنرلی لوگ یہی کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہوا کرنا بس یہ کافی ہے نہیں ہر آدمی کا بہت ہی سچا فرینڈ ہونا چاہیے سچا فرینڈ اس کا کلوز فرینڈ جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے